حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے کھانا تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر میں تصویریں نظر آئیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو انسٹھ